حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تو بسم اللہ پڑھ کر اپنا تیر چلائے یا کتا چھوڑے اور تیرا تیر شکار کو قتل کر دے تو تو شکار کھا سکتا ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر وہ شکار مجھ سے ایک رات تک غائب رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس جانور میں اپنا تیر پالے اور اس کے علاوہ کسی اور زخم کا نشان نہ ہو تو اسے کھا سکتا ہے البتہ اگر وہ پانی میں گر گیا اور مر گیا ہو تو اسے مت کھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو چار